بڑ جاوا دوڑ کے نہیں ہوتا سی حضرت موسا السلام کا دور ہے جب یہودیاں کا پانی مک گیا ہے پانی کو نہیں لبن جنگل چنگل ہے اندر اج آئے ہیں نبی موسا سلام کی بار گاہ کتاب دو کی کتاب و حدیث کی کتاب امام محدث تبرانی نے لکھی کتاب دہ ہے حدیث سی کتابیں اور اس کتاب کے سفر نمبر جناب والا پانچ سو ستانوے روپے حدیث حدیثی کتابیں اور سفر نمبر پانچ سو ستانوے بہت والے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سرکار تشریف فرما رہے جہاں ہمارا بھی نبی پاک اچھا آئے بول رہا گیا ہے خالی ہو گئی ہے سونے ہوں اس صحابی نے آرابی نے نے سرکار سے زیادہ کر لائے ہوئے خزور دی واڈا اندر شیر ہر جڑے شیر پردا ہے پیا ان شیران کے ایک شیر ایسی وی سلانا الا کا فرار رولا والا ہی سلانا الا ہی لوگ کی فریاد کی جگہ اب سے راؤ کسی ہو کمی والے آؤ جدو بھی بج کے آنا ہے بات گاہ لاری لے کب سے من سو ہولی کمی والے لوگ جدو بھی مرتے ہیں لوگ جدو بھی پج کے آتے ہیں اللہ کے نبیا رسولا بھی باہر کتنے آتے ہیں سہرور صحابی کا کی جی۔ کر تو پملی مارے خاموش رہ کے اسے موہر لا دیتی ہے کہ میرا صحابی بات کیا بولتا